لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی دو لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھیں یہ حج کے ایام منا کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو وہاں حضرت نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو یہ عید کے دن ہیں یہ منا میں ٹھہرنے کے دن تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو انتیس